سب نکلے تھے لیکن وار عمر کی بہن اللہ سب بہنوں کی اور بھائیوں کی طرف سے اس کو بہترین جزا عطا فرمائے لیکن عمر کی بہن نے بھائی کو بدل دیا پٹائی عمر کی بہن کی ہوئی اور خون نکلا بہن کے بدن سے کہا کہ بھائی مار دے مار ڈال جان دے دیں گے لیکن ایمان جانے نہیں دیں گے عمر کی بہن کے خون نے عمر کو ہدایت سے نواز ہماری لیکن ہماری تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے محمد ایک لڑکا ہے پیدا ہوا نابینا تھا اب ماں کا انداز لگائیے کتنی کتنی نیک اور خدا سے قریب تھی کہا اللہ تو لڑکا دینے پر ہے تو کیا اس کی ایک آنکھ دینے پر خاطر نہیں ہے اللہ کے حضور لجاجت کیا اللہ سے آنکھ اپنے بچے کے لیے اور پھر وہ تربیت ماں نے کیا کہ آگے چل کر امیر المومنین فی حدیث بنا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری امام بخاری بنے سید الاولیاء قطب ربانی غوث سمدانی حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے مرتبے پر پہنچے بنیادی تربیت ان کی والدہ ماجدہ کی جی۔ کتنے واقعات آپ کو بتاؤں اپنے گھروں کے بارے میں بھی ہم فکر کریں ماں بہنیں سن رہی ہوں وہ بھی فکر کریں ان کا ایک کاجر ان پر نہیں ہے بلکہ پورے گھرانے کا جر ان کو ملے گا بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے اس گود میں تقوا ملے اس گود میں ایمان ملے اس گود میں عبادت ملے اس گود میں خدا کا دھیان ملے اس گود میں فکر آخرت ملے چنانچہ بچہ رو رہا ہے ایک بزرگ نے دیکھا آگے بڑھے تو دیکھا کچھ بچے گیند سے کھیل رہے ہیں تو حضرت سمجھے شاید اس کے پاس گیند نہیں ہے اس لیے رو رہا ہے کہا کہ لڑکے گیند نہیں ہے تمہارے پاس تو ہم گیند لے کے دے دیں اس نے دیکھا کہ حضرت کیا دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے کیا اب آیت شروع کر دی اس نے اپا حسب تم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے دنیا میں تم کو یوں ہی پیدا کیا کیا تم لوٹ کر ہمارے دربار میں نہیں آؤ گے لڑکے روتے کیوں ہو کہیں کل قیامت میں خدا آگ میں نہ ڈال دیں ارے تم تو بچے ہو وہ جہنم والا معاملہ تو بڑوں کے ساتھ ہے کیا کہا اس نے میں نے دیکھا اپنی ماں کو وہ چولہا سلگاتی ہے تو بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جماتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے بڑوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے چھوٹے چھوٹی لکڑیوں کے طور پر اللہ ہم بچوں کو نہ ڈال دیں ماں باپ نے کتنا جنت اور جہنم کو سمجھا ہوگا تو بچے ان کے گود میں پلنے والوں نے سمجھا ایک بزرگ گئے ہاتھ میں برتن بیٹی کے دیا اور مچھلی کا شکار کر رہے تھے جو مچھلی ہاتھ میں آتی وہ بیٹی کے ہاتھ میں دیتے کہ برتن میں رکھو جتنا شکار کرنا تھا کیا کنارے پہ آئے برتن منگایا تو دیکھا تو ایک بھی مچھلی نہ دار ایک بھی مچھلی نہیں پوچھا بیٹی مچھلیاں کہاں بیٹی نے کیا جواب دیا اللہ ہماری بچیوں کو ویسی بچیاں منائے ابا جان آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اس لیے کہتے ہیں گھر میں فضائل ہاں امال کے فضائل آخرت کی باتیں بزرگوں کی باتیں اللہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شان شان جزائے خیر عطا فرمائے ارے اب تو وقت کے محدث کو بھی لوگ سمجھنے سے خاطر ہو گئے ہاں؟ آنکھیں اندھی ہو جائیں دل کیا ہے کان بہرے ہو جائیں تو اس کا جواب کون دے پائے وقت کا محدث ایک ایک حدیث پر اپنے کلام کرتا جا رہا ہے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث نے حدیث ذکر کی ہے ساتھ اس پر کلام بھی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہاں؟ جس کو عرب اور عجم نے تسلیم کیا ہے محتا امام مالک پر حضرت نے جو کام کیا ہے اور اس کی شرح جو عربی میں لکھی ہے تو جب جماعتیں گئی ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے محدثین نے پوچھا کہ جانتے ہو شیخ زکریہ کون ہے کیا جانتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے تم نے مسافہ کیا ہاں کیا چلو ہم تمہارے ہاتھ سے مسافہ کریں اتنے بڑے سے تم مل کر ولی را ولی می ست ولی کو ولی پہچانتا ہے دوسرا کام پہچانے گر نبینت برو شب پر چشم چشمے آفتاب راچے گنا چمکادڑ چمکادڑ ہے نا الٹی لٹکتی ہے دن میں اس کو سورج نظر نہیں آتا تو حضرت شیخ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اگر چمکادڑ کو دن میں سورج نظر نہ آئے یہ سورج کا خصور نہیں ہے یا اس کی آنکھوں کا خصور ہے ہاں محدث کی بات محدث کرے تو بات جچے محدث کی بات ٹائلر کرے محدث کی بات بینڈنگ کرنے والا بنے محدث کی بات کوئی پروویژن شاپ والا کرے محدث کی بات محدث کرے تو بات جچے ایک ڈاکٹر نے ایک نسخہ دیا اور جو بالکل نہ ڈاکٹری کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی وہ اس نسخے کا انکار کرے تو لوگ کہیں گے شاید دماغ چل گیا تم اپنا کام کرو بات تو اس توازن کی ہو تو گھروں میں تعلیم کا رواج پڑے ہاں فضائل اعمال نماز کے ذکر کے اور اکرام کے بزرگوں کے واقعات کے اور پھر صحابہ کے اخلاق کے صحابہ کے بچے کیسے ہوتے ان کی بیویاں کیسی ہوتی ان کی بچیاں زندگی تو پھر اس کے اثرات پڑے کی تربیت ہوتی تھی تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے گھر میں ایک مرتبہ فرمایا جو مچھلی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے وہ سیاد کے دام میں کبھی پھنس جائے تو میں نے سوچا آپ کے دام میں پھنس گئی کہیں یہ ذکر سے غافل نہ رہی اور اگر یہ ذکر سے غافل مچھلی ہے اور ہم کھائیں گے کہیں ہم پر غفلت کاری نہ ہو جائے ہاں۔ ہاں، مال بڑے سمجھے تھے تو بچے بھی سمجھے تھے آج ہم مال کے پیچھے پڑے تو ہمارے بچے بھی ہم سے کیا مانگتے ہیں روپیہ پیسہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں ہاں۔ مال کا شوق پڑے بچے کہیں امی نماز سکھا دو دعا بتا دو اکرام کیا ہوتا ہے سکھا دو آخرت میں جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے بتا دو ہمارے گھروں میں کھانا ملے ہمارے گھروں میں کپڑے ملے ہمارے گھروں میں رہنے والے کو بسترا ملے اگر ہمارے گھروں میں نماز نہ ملے ہمارے گھروں سے ایمان نہ ملے ہمارے گھروں سے میں نہ ملے ہمارے گھروں سے فکر آخرت نہ ملے کیا صرف ہمارے گھر بوٹی اور ہی رہ گئے لا تجلو تک قبورا حدیث پاک میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ قبرستان میں نماز نہیں روزہ نہیں تلاوت نہیں گھروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے دودھ والی گھر سے حضرت عمر کو تقوی کا سبق ملا اور جس پر اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تو اس اس, اس خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے معمولی دودھ دودھ والی کا گھر پانی ملا دے ماں کہہ رہی ہیں امیر المومنین نے منع کیا ارے بیٹی امیر المومنین کہاں ہے امیر المومنین تو نہیں ہے خدا تو دیکھ رہا کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹی میں تقوی تھا میں نے نہیں ماں بیٹی کے تقوی کا امتحان لے رہی ہے جیسے ہماری بچیوں کو ہم کھانا پکانا سکھاتی ہیں چیزوں کو ترتیب سے جوڑنا سکھاتی ہیں اور سکھاتے سکھاتے کبھی خود کو چھوڑ دیتی ہیں اب تم کر کے کرو امتحان اسی طرح تخوے کا سبق دیتے دیتے اب امتحان لے رہی ہیں ہم ہمارے گھروں میں تو تخوے کا امتحان ہو رہا تھا ہمارے گھروں میں تو نماز کا امتحان ہو رہا تھا ماں نماز چھوٹے بچے کو ترتیب دے رہی نماز بیٹے نماز پڑھ خود نماز پڑھو خدا سے کیا دیں گے ماں ارے اللہ کھانا دیں گے اب مسلح کے نیچے روٹی رکھ دیا اب کام بات چلتی رہی ایک مرتبہ ماں کہیں چلے گی رشتہ داروں سے ملنے نماز کا وقت آ گیا اچانک یاد آیا ہائے ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں اب اللہ کے سامنے گر گرا رہی اللہ یہ تو میں تیرے سے تعلق جوڑنے کے لیے میرے بیٹے کو میں نے کیا اے اللہ آج وہ نماز پڑھے گا حسب معمول اب اٹھائے گا اپنا کپڑا اور نیچے روٹی نہیں ہوگی اب وہ بدگمان ہو جائے گا ماں نے دھوکہ دیا ہاں اللہ تو اللہ ہی ہے اب وہ ماں آئی اب بیٹے صاحب بیٹھے ہوئے گھر میں اطمینان سے پوچھا بیٹے نماز پڑھ لی ہاں پڑھ لی کھا لیا او ہو آج کا کھانا تو مت پوچھو میرے رب نے ایسا دیا کبھی ایسا مزہ نہیں تھا کھانے اس کے بعد رکھنا چھوڑ دیا وہ میں توکل اللہ فہو حسب جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہاں فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ جیسے تبکل کرنا ہے توکل کرو ایسے دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے تخدو خماسا و تروح بتانا صبح کو خالی پیٹ لے کر نکلتے ہیں اور شام میں ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے کوئی دکان نہیں کوئی شاپنگ کمپلیکس نہیں اور کوئی فیکٹری نہیں لیکن پیٹ کیسے بھرتا ہے ان کا جو خدا پرندوں کا پیٹ بھرے معشف المخلوقات کا پیٹ نہیں بھرے گا لیکن الحمد رب العالمین کا یقین ہو بس میرے بھائی اور دوستو سیرت پاک کا ہمیں یہی سبق ہے اللہ کا یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک طریقوں پر ہماری کامیابی کا یقین ہو اور اس کو اپنانے کے لیے عملی طور پر اللہ نے ایک مبارک محنت دعوت و تبلیغ کی دی ہے اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں کریں گے بھائی انشاءاللہ لک الحمد للہ شکریہ اللہ اللہ ولی اللہ سید محمد مبارک وسلم اللہ مینا نسل والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جس کرم سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عنوان پر ہم کو بٹھایا اور بہت دیر تک بٹھایا اے قریب موت تک اس پر ہم کو جما دے موت تک ہم کو اس پر جما دے ہماری آنکھوں میں سیرت ہو ہماری زبان میں سیرت ہو ہمارے کانوں میں سیرت ہو ہمارے ہاتھوں پیر میں سیرت ہو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک سیرت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں کوئی عمل معاملات ہوں کہ معاشرت ہوں اخلاقیات ہوں کہ عبادات ہوں اعتقادات ہوں اے اللہ کوئی ہمارا شعبہ زندگی زندگی کا سیرت پاک سے خالی نہ ہو اے اللہ اس کا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما دے سارے امت مسلمہ کے حق میں فرما دے اس کے لیے جو محنت کی ضرورت ہے اس میں لگنا آسان فرما دے اے اللہ اس جلسے کے قائم کرنے والوں کو اے اللہ بہترین جزا دے دے اے اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں اور اولاد میں اور کمائیوں میں برکت دے دے اے اللہ ان کے خاندانوں میں اور ان کو اے اللہ اے اللہ سیرت پر ان کو کھڑا فرما دے اور سیرت کے پھیلانے کے لیے ان کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری دعاؤں کا اپنے کرم سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ